دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے ہم تو کہتے ہیں سوتے میں بھی عطا فرمائے جاگتے میں بھی عطا فرمائے دنیا میں بھی فرمائے آخرت میں بھی فرمائے مگر بعض عورتوں کو بڑا اس کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت وظیفے بھی کرتی ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درو شریف کی کثرت اس سے نبی علیہ السلام کی زیارت زیادہ ہوتی ہے یا پھر سنت کی اتباع ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کی وجہ سے نبی الاسلام کی زیارت ہوتی ہے اور تیسرا فرماتے تھے کہ انا آقینا کل کو سر اگر اس صورت کو گیارہ سو مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو بھی نبی اسلام کی زیارت ہوتی ہے تو بہرحال جس کی جو تمنا ہو اللہ پوری فرمائے